حضرت بحض بن حکیم رحمہ اللہ اپنے والد حضرت حکیم بن معاویہ رحمہ اللہ سے اور وہ ان کے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مشرق کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا جو اسلام لانے کے بعد مشرق ہو جائے حتیٰ کہ وہ مشرقوں کو چھوڑ کر مسلمانوں سے آ ملے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چتیس